ہر عمل کامل بنتا ہے ایمان کے کمال سے اور پوری دین پر آدمی عمل کرتا ہے ایمان کے کامل ہونے سے تو ایمان کے کلمات تو اکثر پڑھتے رہتے ہیں بولتے رہتے ہیں تو یہ زبان سے بول رہے ایمان کی جگہ زمان نہیں ایمان کی جگہ دل ہے وہ بھی بتاتا ہوں کہ جو کلمے کو دل سے نہ مانے لیکن دھوکہ دینے کے لیے کلوش لوگوں کے سامنے پڑتا رہے اور ایمان کے کلمے کو روزانہ لوگوں کے سامنے سو دفعہ پانچ سو دفعہ ہزار دفعہ پڑتا دل سے نہیں مانتا اب کلمہ تھا ہزاروں دفعہ زبان سے پڑا اب یہ جنت میں جائے گا آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ تو دونوں میں جائے گا اور اس کے لیے دو کا عذاب زیادہ سخت ہو ہوگا تو ایمان زبان سے نہیں ایمان کی جگہ دل ہے تو اس لیے درخواست ہے کہ بھائی جن کو تبلیغ میں وقت لگانے اور تبلیغ امال میں جمع ہونے کی توفیق ملی ہے تو اس کی بڑی پکی نیت کریں کہ ہر عمل کو کامل درجہ کرنا سیکھنا ہے پر ہے ایمان کو کامل بنانے کی کوشش کرنی ایمان کی جگہ دل ہے اور دل کے میں جانے کے راستے چار ہیں زبان سے جو کچھ بولتا ہے اس کا اثر دل پر جاتا ہے کانوں سے جو من سنتا ہے اس کے اثر دل پر جاتا ہے دماغ سے جو کچھ سوچتا ہے اس سوچ کا اثر دل پر جاتا ہے اور بڑا دروازہ آنکھ ہے جدھر دیکھتا ہے تو جہاں تک نگاہ پڑتی ہے وہ سارا نقش کا نقش دل پر بنتا اس لیے بڑے راز فرماتے ہیں کہ بھائی نیت تو پوری زندگی کی کرنی چاہیے کہ دل کے یہ چاروں دروازے ایمان کے کامل بنانے میں لگانے ہیں اور کسی طرف نہیں لگانے کلمہ کے شو ہوتا ہے تو کلمہ دعوت کا ہے یہ تو ساری زندگی کے ہے اور خاص طور پر اللہ کے راستے میں کلمے کی دعوت کی بات نہ بولنا نہ سننا نہ سوچنا اجتماعی جو عمل ہوتے ہیں اس میں شروع سے لے کر آخر تک توجہ سے بیٹھنا فرصت کے وقت میں پھر اجتماعی جمن میں جو مذاکرہ ہوا ہے اس کو دوہرانا اور انفرادی دعوت اور کی دعوت میں لگانا اس پھر کلمے کا ذکر کرنا قرآن مجید کی دلاوت کرنا ان سب عملوں سے دل کا نور بڑھتا جائے گا تو کامل ایمان بنتا ہے کہ کرنے کی دور سے دل بھر جائے پھر نور اوپر آسمان تک پہنچ جائے جس کے دل کا نور آسمان تک پہنچ جائے تو پھر اس کی دل کی توجہ ہر وقت اللہ کی طرف ہوتی ہے اور کسی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے اور پھر اللہ کی طرف اس وقت اللہ کا حکم کیا ہے حضور کی سنت کیا ہے اللہ کے ہر حکم حضور کے ہر سنت کو سیکھنا اس پر عمل کرنا جس کو اس پر کام کرنے کی کوشش کرنا اور پھر دعوت میں جن واقعات میں اللہ نے قدرت دکھائی ہے ان واقعہ کو دعوت میں بولنا سچی واقعات بولے گا تو کتابوں واقعات سب کوئی ایسی بھی ہے کہ جو واقعہ صحیح نہیں ہے تو سچے واقع کو ایمان کے واقعہ کو بولے گا تو اس بولنے سننے سے بھی دل کا نور بڑھے گا اس بڑی بات ہاتھ بیت اللہ بھر ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ بیت اللہ بنانے کا تو انہیں حکم دیا گیا کہ پہلے بیوی بچے کو وہاں چھوڑو جہاں بیت اللہ بنانا ہے بیت اللہ کی جگہ کا حق کیا تھا کہ بیت اللہ کی جگہ چھوٹے پتھر اور مٹی ہے ایک گر پہاڑ ہے آپ پہاڑوں میں درخت ہوتے ہیں چشمے ہوتے ہیں بیت اللہ کے پہاڑوں پر نہ درخت ہے نہ چشمے ہے اس وقت یہ تھا کہ جگہ سے کئی سو میلوں تک کوئی بستی نہیں تھی زندگی کا کوئی سامان نہیں اور اللہ کو حکم ہوا کہ بیوی بوڑھی بیوی دودھ پیتے بچے کو یہاں چھوڑ دو تو پیغمبر کو جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی چلتے ہیں اب آئے بیوی بچے کو وہاں اتار دیا اور واپس جانے لگے تو حکم یہ تھا کہ جس بچے کو چھوڑ دو بولنا نہیں خاموشی سے چھوڑ کر چلے جاؤ اب جب ہم جی بچے کو نیچے اتارا بیوی نے کہا ہمیں کس کے سبوت کر رہا ہے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ تھا بولنے کی اجازت نہیں تھی نہیں بولے تو ایمان والی تھی تو چوتھی دفعہ یوں کہا اللہ نے حکم دیا ہمیں یہاں چھوڑنے کا تو بولنا نہیں تھا اشارہ کر دیا یہ اللہ کا حکم ہے تو جب سمجھا کہ اللہ کا حکم ہے تو کہا تو پھر مشن چھوڑ کر چلے جاؤ اللہ سب کچھ کرتے ہیں اللہ اپنے دو اللہ کا حکم ہے اللہ کے حکم سے سب کچھ اب وہ جگہ ایسی ہے کہ کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں اور گرمی بڑی سخت ہوتی ہے ایک دن پہاڑ ہے آپ پہاڑوں پر درخت اور چشمے ہوتے ہیں تو اللہ کے پہاڑوں پر نہ چشمہ نہ درخت زندگی کا کوئی سامان نہیں لیکن ایمان کام ہے اللہ کا حکم ہے اللہ سب کچھ کرتے ہیں وہ بیٹھ کے اور بیت اللہ کی جگہ پر وہ کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے پہلے بیت اللہ کی جگہ پر آتی ہیں ہم پھر ساری دنیا میں پھیلتے ہیں اللہ کی رحمتیں آ رہے اب کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں پیٹ خوش ہو گیا اور جب عورت کچھ نہ کھائے تو سینے پر بچے کے لیے دودھ بھی نہیں بنتا اب بچے کے لیے بھی کھانے کچھ نہیں بچے بھی موت کی حالت میں لیکن یہ کا حالت تھا صبر کے ساتھ اور اللہ کی رحمتیں آ رہی بارش کی سب خیال آیا پہاڑی پر جا کر ہار دیکھو اور پہاڑی پر گئی کسی دوسری طرف مروا بارش کی ادھر گئی تو ساتھ چکر لگا ہے کے ساتھ اور جدھر گئی اللہ کی رحمتیں ہے اس پر آ رہی ہم ہر امڑی والوں کو حکم دیا ہے کہ سے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سال چکر لگایا ہے وہ رحمت کے ہم تک وہاں رہی ہے تو بیت اللہ کی زیارت کرنے والا صفا مروا کی جگہ کے درمیان سات چکر لگائے جیسے اس نے لگائے تو تم پر بھی وہ رقص آئے تو بہرحال خدا سے یہ ہے کہ اللہ نے قدرت سے ابراہیم علیہ اسلام کے بیوی بچے کو وہاں پالا زندہ رکھا جہاں زندگی کا پڑھنے کا کوئی سوال نہیں تو ان کی تکلیف پر صبح کرنے سے اللہ نے فرشتہ بھیج دیا جب وہ صفا بھر سات چکر لگائے تو فرشتے نے آواز لگائی تو انہوں نے آواز سنی کہا آواز تو سنی تو ہمیں ہماری کیا مدد کرے گا جہاں ان کا بیٹا موت کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا اس کے پاؤں کے کڑی فرشتے نے پر لگایا تو زمزم کا چشمہ چل پڑ ان کے قربانی پر خوش کا کوئی کنواں ہے تو براہ نہیں سو گھر کا بھی کھولنے سے پانی نہ آئے لیکن اللہ کے حکم سے وہ پانی کی نہر چل پڑی اس پانی میں اللہ نے وہ برکتیں کر دی بھوک کے بعد بھوک ختم ہو جائے پیاس لگے پانی پیے پیاس ختم دن کی گرمی بہت سخت ہوتی ہے وہاں گرمی کے حال میں وہ پانی پیے گرمی کا اثر ختم سردی کی راتوں میں ٹھنڈ ہوتی ہے تو سردی کے حال میں پانی پیے سردی کا اثر ختم تو اللہ نے ان کو وہاں پالا جہاں زندگی کے اسباب نہیں تھے امروں پر اللہ کے حکم پر ٹھہرے ہیں اس پر برکتیں آئے پھر ہی میرے شام جب واپس چلے گئے دعا مانگی کہ اللہ آپ کے حکم سے بیوی بچی کو یہاں چھوڑا ہے ان کو روزی ادا فرما اور انسانوں کی آبادی بنا دے تاکہ پوری آبادی بن جائے ایک دنوں قبیلہ جہاں رہتے تھے وہاں کچھ مشقت کا حل بنا اس جگہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پر مکان بنانے کے لیے چلے جب یہاں پہنچے تو یہ پانی کا چشمہ دیکھا تو ان کے دل میں آیا کہ یہی میسی کا اگر جلد ہو تو ہم مکان یہاں بنا لیتے ان کا ٹھیک ہی بنا لو پانی استعمال کرو تو بہرحال وہ قبیلہ آباد ہو گیا بستی بن گئی پھر گئے ہم کئی دفعہ ملکوں میں کلمے کی دعوت دیتے تھے عرصے کے بعد آج دیکھنے آئے تو حال نے برکت کا پانی دے دیا سب آج سے پوری ہو رہی اور پھر کبھی آباد ہو گیا تو بیوی کے فوت ہونے پر نہیں پہنچے اور جہاں بیٹا جان ہو گیا تو اس کے نکاح کرنے پر بھی نہیں پہنچے جو کبھی آباد ہو گیا انہوں نے اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا تو پھر کچھ عرصے کے بعد کئی واقع آپ کے پاس آئے تو بیٹا گھڑی تھا ملاقات ہوئی گلے لگا کر ملے تو پھر بتایا اب اللہ کا حکم ہے بیت اللہ بنانے کا تو بیٹا مکان بنانے کے جو اسباب بولا رہا ابراہیم علیہ السلام بناتے رہتا چلہ مکمل ہو گیا تب اللہ نے حکم دیا کہ ساری دنیا کے لیے اعلان کرو کہ یہ اللہ کی رحمتیں اللہ پر آتی ہے ان رحمتوں کے حاصل کرنے کے لیے بیت اللہ کے حج عمرے کرنے کے لیے آؤ تو ہر پی رحم کا ساری دنیا کے لیے کیسے اعلان پہنچایا تو اللہ نے فرمایا تم اعلان کرو ہم برکت ڈالیں گے پہنچ جائے گا تو قریب پہاڑ کا اس پر کھڑے ہو کر اعلان کیا اللہ نے ان کی آواز میں وہ برکت کر دی ساری دنیا میں آواز پہنچ گئی جنہوں نے آواز سن کر خوش ہو کر کہا کہ بات اللہ کی زیارت کے لیے ہم آئیں گے ان کو حج نصیب ہوا جس نے خوشی سے دس دفعہ حاضر ہونے کا اقرار کیا دس حاضر کی توفیق ملی آواز نے سنی جو خاموش رہے وہ حج سے معروم ہو گئے اس لیے بگل سمجھتے ہیں کہ بھائی دنیا میں رحمتیں برکتیں حضور کے پر آتی ہیں اور مرنے کے بعد جنت کی سے حضور کے امار پر ملیں گے جب بھی حضور کے عمل کا اعلان ہو تو اپنے تقاضوں کو نہ سوچو ہر امروں کا جو تقاضا پیش ہو اعلان ہو اس کے لیے فوراً نیت کرو تو میں اس کے لیے تیار ہوں تو اللہ بڑی مہربان ہے جو نیت جس عمل کی کرتا ہے ایک درجہ عمل کا اس نیت پر ہی اس کو دیا دیا جاتا ہے پھر عمل کرے تو پھر کئی سو گنا ہزار گنا تک پڑھا کر اللہ اس کے ثواب کے درجے اس کو دے تو اللہ کے انعامات کتنی دنیا میں اور مرنے کے بعد جنت کے درجے اور جنت کے خزانے ملیں گے حضور کے احمد پر دنیا کے اسباب پر جنت کی کوئی نعمت نہیں ملے گی حضور کے امار پر جتنا وقت لگا امار کیے یا جتنا مال آمار کے تقاضوں میں لگایا اس پر جنت کی نیک سے ملے گی پہلا درجہ ہے کہ ایمان کو کامل بنانا ایمان کامل ہے کہ دل میں اللہ کے غیر کی طرف توجہ نہ رہے تو جن واقعات میں رہنے کو جو دکھائی ان واقعات کو بولنا حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی بچے کو اللہ نے بغیر اسباب کے پالا اور پھر جب بیت اللہ تو بغیر اسباب کے ان کا اعلان کی آواز کو ساری دنیا میں پہنچا دی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری دنیا کا رسول بنا کر بھیجا اسباب کچھ نہیں تھے حضور بیٹی کے لیے باپ کو جسوا بناتا ہے تو حضور کے والد ان کے پیدا ہونے سے پہلے چھوٹ ہو گئے اور والدہ خوش بناتی ہے تو والدہ بھی چند سالوں کے بعد چھوٹ ہو گئی تو حضور کے پاس مال اس بات کچھ نہیں تھے اور اللہ نے ساری دنیا کا رسول بنا کر بھیجا امار کے لیے اور امار کی برکت سے سارے پرکار پورے ہوتے رہے لیکن بڑی محنتی حضور کو جب اللہ نے بھیجا تو اس وقت حال گناہوں کا اتنا ہو گیا تھا کہ بیت اللہ کے پاس بھی تین سو ساٹھ بھوت رکھے ہوئے تھے وہاں بتوں کی عبادت کرتے تھے لوگ آ کر اللہ کی عبادت کوئی نہیں تو حضور کو اللہ نے پیدا کیا کہ ساری دنیا والوں کو اللہ کے کلمے پر تیار کریں کلمے کا اقرار کریں اور پھر اللہ کے اللہ والے عمل کریں اور حضور کے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا تو نبی والا کام حضور کی امت کس کر دیا گیا اب اس وقت حال یہ تھا کہ لوگ سب بیس اللہ کے پاس تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے آتے تھے بتوں کے سامنے سجے کرتے تھے جو عبادت کی جگہ تھی وہاں بڑے گنا کرتے تھے خطوں کے سامنے سجدے کرتے اور کتنے گناہوں کی چھٹنے شروع ہو گئی اب حضرت کے لیے اللہ نے حضور کو بھیجا حضور کی چالیس سال عمر کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آیا پیغمبر کو بچپن سے لے کر نبوت ملنے تک بھی اللہ کے رضا کے عمل کرتے ہیں گناہ کی کوئی حرکت پیغمبر نہیں کرتا اور اللہ کے رضا کے لیے لوگوں کی خدمتیں کرنا تو حضور خدمت کے کام بہت کرتے تھے اس لیے روس کی وجہ سے اچھے اخلاق کے ساتھ رہتے تھے تو سب حضور سے محبت کرتے تھے لیکن جب حضور نے کرنے کا اعلان کر دیا لا محمد رسول الله عبادت صرف اللہ کی کرو بتوں کی عبادت نہ کرو اب سب کہنے لگے کہ ہمارے پاس زیادہ تو بتوں کے یہ کرتے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ بتوں کے ساتھ عبادت نہ کرو صرف ایک اللہ کے ہی کرو یہ ہمارے باپ دادے کے طریقے سے ہٹانے والا بن گیا تو حضور برا بھلا کہتے تکلیف ہی دیتے وہ لیکن ہی صبر کر کے کرنے کی دعوت دیتے تو عام طور پر پیغمبروں کے دعوے دار مسکین لوگ بنتے ہیں ماسک اسباب والے عام طور پر نہیں بنتے تو مسکین کوئی کلمہ پڑنے پر آ گئے اب اب بڑے لوگ جو تھے ان کو مارتے تھے کہ باپ دے کے بتوں کو کیوں چھوڑ رہے ہو لیکن کوئی کلمہ پڑھنے والا بتوں کے سجدے پر نہیں آتا تھا اب دس سال کے قریب حضور نے کلمے کی دعوت دی تھوڑوں نے کلمہ پڑھا لیکن جو کلمہ پڑھ لیتا اس کو کافی مارتے کوئی بھی بتوں کے عبادت پر نہیں آتا تھا اس لیے پھر کافیوں نے سوچا کہ یہ جی، بہت زیادہ کے طریقے کا شہر ہے ان کو قتل کرنا چاہیے ایک تو یہ ہے کہ دلوں میں الگ الگ تھے بزرگ رات دن محنت تو مکھی میں کر رہے تھے مکھی میں تھوڑے لوگوں نے کلوم پڑا تو مدینے کے لوگ حج کے موقع پر آتے تھے تو ان کو دعوت ایک سال کوئی سترہ کے قریب آئے تھے کروا پڑھ لیا دوسرے سال کوئی تیس کے قریب آئے تھے ان کو دعوت دی انہوں نے کروا پڑھ لیا تیسرے سال کوئی ستر کے قریب آئے تھے ان کو دعوت دی سب نے کروا پڑھ لیا تو ستر کی بڑی جماعت تھی تو انہوں نے کہا کہ حضور یہ جی، ہمارے تو آپ کا کلمہ نہیں مانتے ہمیں اللہ نے دو سیکھ لیا آپ ہمارے ساتھ میں چل رہا حضور نے فرمایا جب اللہ کا حکم ہوگا پھر آؤں گا انہوں نے کہا کہ اپنا ایک شادی بھیج دیں حضور نے ایک شادی بھیج دیا شادی کے جانے سے مکے کا مدینے کا کوئی گھر کرنے سے خالی نہیں رہا سب گھروں میں کلمہ پڑھنے والے بن گئے تو پھر مکے میں جنہوں نے کلمہ پڑا اب کافی ان کو کتنا مارتے کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا وہ تو سامنے میں نہیں کرتا تھا اب انہوں نے سوچا کہ یہ بات ہے لیکن جیم سے ہٹا رہے ہیں ہم ان کو کتنا مارتے ہیں کوئی بھی واپس نہیں آتا لہٰذا رہے ہیں ان کو قتل کرنا چاہیے تو قتل پر سو آدمی مقرر کر دیے کہ جب مکان سے نکلے سو تلواری مار مار کر قتل کر جب انہوں نے خطر کا فیصلہ کر دیا تو اللہ نے حکم دیا حضور کو کہ آپ اب مدینے چلے جائیں حضور جب نکلے رات کا وقت تھا کچھ پڑتی ہوئی مٹی اٹھا کر پھینکی اللہ نے سو کی آنکھوں میں مٹی ڈال دی سب آنکھیں مرنے لگ گئے اور حضور نکل کر مدینے پہنچ اور مدینے پہنچ کر حضور نے پہلے اپنا مکان نہیں بنایا ہے وہاں دین کا مرکز بن گیا تھا پہلے مسجد بنائی اجتماعی امان شروع کیا اور پھر مدینے والوں کے جماعتیں بنا کر و جواہر کی بستیوں میں بھیجتے وہ جس بستی میں جاتے سارے بستی والے کلمہ پڑھنے لگ جاتے والوں نے سنا کہ وہاں سارے علاقے والے بار کے طریقے کو چھوڑ کر ان کے کلمہ پڑھنے پر آ جائے تو لڑائی کے لیے لشکر لائے کافروں کا لشکر کوئی ایک ہزار تھا حضور کی صحابہ کوئی تین سو تیرہ تھے ہتھیار بیس کے قریب حضور ساری گاہ مانگتے رہے ایک جماعت آپ کے دین پر آئی ہے یہ شہید ہو گیا تو آپ عبادت دنیا سے ختم ہو جائے ساری رات رو رو کر تو ہے مان پھر ہے جب لڑائی کے لیے جماعتیں کھڑی ہوئی تو اللہ نے فرشتے کے آسمانوں سے بھیج دیے ہوں مدد کے لیے اور کافی دیکھ لگے کہ فوج آسمانوں سے آ گئے وہ کتابوں میں آتا ہے کہ دھر بکری کا دودھ نکالا جاتا ہے اتنی دیر میں کافی لڑائی میں مقابلے میں نہیں چھڑ سکتے تھے لگ جاتے بہرحال آٹھ سال تک کافی کے ساتھ لڑائی ہوتی رہی اور اللہ کی مدد سے فتح ہوتی رہی آٹھویں سال سے مکہ بھی فتح ہو گیا اب مکے والے تقریباً بیس سال کے بلکہ میں حضور پر ظلم کیے تھے لڑائیاں کی اکیس سال کے ظالموں پر قبضہ ہوا سب کو حضور نے جمع کیا حضور نے فرمایا تمہارے ساتھ کیا معاملہ تو کچھ ہوش آ گیا تھا یوں کہا آپ بہترین شخص ہیں بہترین باپ کے بیٹے ہیں جب یوں کہا تو فرمایا اللہ تمہیں معاف کرے میں نے سب کو معاف کیا یعنی تو بیس سال کے ظالم تھے کتنے ظلم کیے اور لڑائیوں میں کتنے صحابہ شہید کیے لیکن حضور کا قبضہ ہوا تو حضور نے یہ اخلاق دکھائے سارے ظالموں کو معاف کر دیا جب معافی کا اعلان کیا تو اللہ نے اس کے دل میں ہدایت ڈال دی سب نے کلمہ پڑھ دیا سارے کلمے پر آ گئے اور مکے والوں میں کلمہ پڑا تو پھر بھی جتنی بس آبادیاں تھیں سب میں کلمہ پڑ لی تو بھائی خلاصہ یہ ہے کہ حضور کے اعمال خود کرنا اور باقی ساری دنیا والوں کو اعمال پر لانا یہ اعلیٰ درجہ ہے حضور کا فرمان ہے کہ جس نے میری سنتوں کو زندہ کیا اعلیٰ محبت میری اس کا حاصل ہوئی جو یہ محبت کا حاصل کرے گا سنتوں کو زندہ کرنے کی محنت کرے گا وہ جنت میں میرے قریب والی جنت میں اللہ سے پہنچا جو خود بھی سنتوں پر عمل کرے اور جو سنتے چھوڑ رہے ہیں ان کو سنتوں پر پیار کرتا رہے اس کی محنت سے وہ سنتوں کے پابند بن جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ حضور کے قرب والی جنت میں پہنچائیں گے تو بڑے فرماتے ہیں کوئی نیت تو کرنی چاہیے کہ خود بھی حضور کی ساری سنتوں پر عمل کرنا ہے اور ساری دنیا والوں کو حضور کی سنتوں پر رہنے کی کوشش کرنی ہے اس کے لیے کون کون تیار ہے نیت تو سب کی اللہ قبول فرمایا ملکوں کے لیے جماعتیں بنانا جن کے چار مہینے لگ چکے دو سال کے پہلے لگ گئے وہ تو اس کی نیت کریں کہ ملکوں کی جماعتیں بنانا اور باقی بھی نیت ایسی کی کریں پہلے چار مہینے لگائیں اور پھر دو سال کے چلے لگا کر ملکوں کی جماعتیں تیار کریں اور قبولیت کے واسطے باہر مانگنا کہ اللہ پہلا ہمیں بھی اور ساری امت کو حضور کے عمار جیسے سادہ کرتے تھے اس شکتی پر محنت کرنے کے لیے اللہ قبول فرمائے اس کی پوری کوشش کریں گے ان شاء اللہ اپ جن ساتھیوں میں وضو کرنا ہے نماز کی تیاری